حضرت محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے کہ نماز کی اذان کہی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے پھر نماز پڑھ کر واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ محجن اپنی جگہ ہی میں بیٹھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نماز پڑھنے سے کس چیز نے روکا کیا تم مسلمان آدمی نہیں ہو انہوں نے کہا کیوں نہیں لیکن میں گھر میں نماز پڑھایا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد میں آؤ اور جماعت مل جائے تو لوگوں کے ساتھ نماز پڑھو اگرچہ تم اکیلے نماز پڑھ چکے ہو سنن نسائی حدیث نمبر آٹھ سو اٹھاون